شرط کیا ہوگی بس ملا عمر کے علاوہ کسی کو امیر بنا لو سارے صوبوں کی کابل کی ہلمند کی زابل کی غزنی کی کھوج کی میدان کی پکتیا کی پکتیکا کی جا کے ان پورے علاقوں کی گورنر یہ تمہیں بانٹ دیتے ہیں اس ملا سے بچا لو یہ بڑا عجیب ملا ہے ہم اسے سمجھاتے رہے بتوں کو نہ توڑو اس نے بتوں کو توڑ دیا پھر ہم نے اپنے این جی اوز بھیجے ان ساروں کو پکڑ کے وہاں بٹھا لیا اور سلوک ایسا اچھا کیا ہماری وہ لڑکیاں جو اپنی اداؤں سے دوسروں کو کافر بناتی تھی آج برقے پہن کے پھرتی ہیں کہتی ہے طالبان کی کی اداؤں نے ہمیں محمد عربی کے شہدائی بنا دیا ہے اور مکہ مکہ مدینہ مدینہ میں میں جا جا کے کے کے اس زیارتیں کر واشنگٹن نیو یارک میں اسلام کی دعوت دیتی پھرتی ہے اس لڑکی سے کسی نے پوچھا کہ بتا تو کیوں مسلمان ہوئی تو تو عیسائیت پھیلانے گئی تھی کہا طالبان کے چہرے دیکھ کے وہ مجھے بہن سمجھتے تھے اور مسلمان تیرے حیا نے تجھے پہنچایا آج کے نوجوان بے حیا ہو رہا ہے انٹرنیٹ دیکھتا ہے اور جا کے کیبل نیٹ ورک کے سامنے زلیل ہوتا ہے طالبان کے حیا کو دیکھ اسلام کی مبلغہ بنا کے بھیج دی کہا ملا عمر کو ہٹا دو یہ کوئی بات نہیں مانتا کوئی ایسا امیر لے آؤ جو پلاسٹک کا ہو جس کو دبائیں دب جائے اٹھائے اٹھا لے ادھر ہلائے یوں ہل جائے ادھر گھمائے یوں گھوم جائے امیر نہ ہو پلاسٹک کی ناک ہو ہم اس کے ساتھ کھیلتے رہے بھائی ایسا کیوں کرتے ہو کہا تمہارے پچپن اسلامی ملکوں میں ہم اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں جس کو ٹیلی فون کرے دوڑتا ہوا آتا ہے جس کو بلائے نیچے جھکتا ہوا آتا ہے ملا عمر تو ہمیں شکل بھی نہیں دکھاتا تھا ایک بیچاری ملنے گئی امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ملا عمر تجھ سے ضرور ملنا ہے فرمایا برقع پہن کے آئے گی تو ملاقات کر لوں گا تیرے ساتھ